فتح و رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے یہی فتویٰ لکھا کہ چار تکبیر کہہ لی نماز ختم ہو گئی اب دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر سلام پھیرے یعنی ہاتھ چھوڑ دے پھر سلام پھیرے باد لوگوں کو دیکھا کہ کیا کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں دوسری طرف پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ خود از خود ہم نے نکال لیا لیکن جب سلام پھیر اور بندے بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز میں لیکن صحیح طریقہ فتح و رضویہ میں غالباً چوتھی جلد میں ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہلی نماز جنازہ کی اب نماز ختم ہو گئی اب سلام پھیر دیں دونوں